مظلوم لاچار حسین لاچار حسین ایشو شب ماتا میں آشور کے سورج کی پہلی کرن میں فرزند رسول کے پر چہرے کو بوسا دیا اور قیام گائے حسینی سمیت بہتر کی زیارت کی اور آخری فکر میں بہتر کے لہو میں ڈوب کر جلے ہوئے خیام حسینی کا پرسہ دینے کے لیے کائنات میں پھیل گئی تو ثانی زہرا تاریخ کا وہ کردار بنی جس کو نہج البلاغا کی تفصیل کہتے ہیں باد حسین زینب حسین بنی اور قافلہ سالار سید سجاد میرے حسینیوں اسی زخمی قیدی سجاد کی صدا سنائی دیتی ہے سنو سنو حسینیوں میرے آگاداروں داروں تاریخ سے کرداروں میری آنکھوں کا خون اتنا سستا تو نہیں تھا اس میں سرکار ہاشم کی انا تھی میری آنکھوں میں شام غریبہ کے لمحے ٹھہر گئے خیموں سے اٹھنے والا دھواں آج بھی میرے دل سے اٹھ رہا ہے میرے حسینیوں اپنی وجہ تکلیف کو سمجھو توحید نے شب ہجرت ہمیں خریدا تھا دل اشیرہ کی قیمت ہم نے ادا کی دادا اور پوتے کا فاصلہ ہی کتنا میں بھی لہ جائے علی میں بول رہا ہوں میرے حسینیوں ذرا سوچو میرا خون جگر آنکھوں کے راستے کیوں بہ گیا میرے شباب پر زندان نے ضعیفی تاریخ کر دی میرے باقر کا بچپن بازار میں کیوں بیت گیا میری سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں میری آنکھیں بھون روتی رہی مگر آج بھی ہر حسینی قافلے کی نگراہ ہے میرے حسینیوں تم حسینی ہو دنیا میں پھیلے ہوئے تم بات درے بوسراب ہو تمہارا خدا ایک قرآن ایک رسول ایک ہے تمہاری وجہ تکلیف ایک اور مقصد بھی ایک ہے تم وہاں وہاں رہو جہاں جہاں محمد و آل محمد کا ذکر خیر ہو میرے حسینیوں تاریخ کے کرداروں باطل کو دبا دیتے ہیں خون دہتے ہوئے دروں کو پلا دیتے ہیں اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ازادار کس بات میں تم کم ہو دریا ہو سمندر ہو تم سیپ گوہر ہو تم مرد کلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو تم مد میں ابو زر ہو تم فکر کے کمبر ہو تم ہر کا قبیلہ ہو تم جان لشکر ہو ہے غم کے دارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو رستہ نہیں منزل ہو ہر نہیں تم دل ہو مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو انسان کی عظمت کے ہر بام شامل ہو ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو ماتم کے طلب بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو ایسے میں تم کم ہو نسبت ہے پیم سے نسبت تمہیں ہے درد اس نسبت مولا سے تم دور رہے شر سے تم ماتھ ملاتے ہو ہر وقت سے تم سے جو گھر سے للا تم کو سلمان سے سے تم روپ وہی دھارو اس بات میں تم کم ہو ایسے میں تم کم ہو ایسے کے کس بات میں تم کم ہو عباس کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری آنکھوں میں تمہارے ہے ایمان کی بیداری قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غمخاری تعلیم کے لیے اب بھی تم دو دھاری مظلوم کے غمخارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے کس بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو محنت کی تم سے کرتی ہے سوال ایسا کہ غم میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا کیا گھر میں تمہارے بھی پیغام میرا پہنچا جس دین کے لاشوں سے کام آیا میرا پردہ لاجوکی رکھو دیکھو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو کیا درشن لیا تم نے اکبر کی جوانی سے کیا سیکھا بتاؤ تو کربل کی کہانی سے مت بہلو خطیبوں کے الفاظ و معنی سے محفوظ حقیقت کو رکھنا ہے کہانی سے ہے علم کے میں کس بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو مسجد کے مسلمانوں میں دا کے بنو حاضی تم گر کی طرح مانگو اس میں آزادی دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی سجاد میں جس طرح دیواروں سے دی دیواروں سے سمجھا دو کس بات میں تم کم ہو ایسے کس بات میں تم کم ہو ایسے آزاد کس بات میں تم کم ہو تم نے کی تفریح میں ڈھل جاؤ حیدر کی غلامی کا انداز کو اپناؤ مظلوم کو مت چھیڑو ظالم سے نہ گھبراؤ حق بات جو کہنا ہے سولی پہ بھی دوہراؤ اللہ کے نکارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے آزاد کس بات میں تم کم ہو ایسے تم کم ہو شبیر کے ماتم میں ایما کی حرارت ہے یہ این عبادت ہے یہ این شریعت ہے شبیر کے پیکر میں اسلام کی نصرت ہے خنجر کے تلے دیکھو قائم جو عبادت ہے مولا کے طرف میں تم کم ہو ایسے کے کس بات میں تم کم ہو ایسے کے کس بات تم کم ہو پوچھو تو شام غریب کا گھر جلتا تھا جب بن میں خوشوار سے قرآن کا پامال تھا جب لاشا ایک بے کر ساما کا کردار مگر کیا تھا اس وار سے قرآن کا سمجھو تو سمجھدارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کس بات میں تم کم ہو ایسے میں تم کم ہو پیاسا تھا دریا وہ لفظ دل گہرا آنکھوں کے برستا تھا غربت میں لہو جس کا وہ وقت بھی تھا کیسا چھ ماہ کا ایک بچہ ہاتھوں پہ تڑپتا تھا پانی کا نہ تھا خطرہ اس وقت پہ جا مارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ازادارو بات من تم کم ہو کی صداب بھی سنتے ہیں یہی کہتے شبیر کی نصرت کی دل میں جو تمنا تھی کیا بھی ہے وہ باتیں جو چاہتی مولا کی آواز وہی دل کی احساس میں ہے اب بھی بیٹھے ہوئے اندارو تم کم ہو ایسے کے کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ماں کی حرارت کردار امامت سے اخارے رسالت سے تم شوق شہادت سے مولا کی عنایت سے اسلام کی خدمت سے معیار محبت سے تاریخ نہیں لکھ دو بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایمان ہے اداداری ہے دین کی بیداری و کرداری ہے عدم وفاداری ہمت نہ گرہاری زندہ رہی اداری مل جائے گی سرداری ہے در کی طرف داری کر کے تو ذرا دیکھو تم کم ہو کے بات میں تم کم ہو ایسے کے آزاد بات میں تم کم ہو سرور کے مولا کی عنایت ہے نوحے کی اذانوں میں ماتم کی اقامت ہے سچ پوچھو تو دونوں کی ہر سانس عبادت ہے اے اے رضا تم کو ماتم کی جو دعوت ہے منہ کے مت جاؤ کس بات میں تم کم ہو ایسے کے دارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے دارو کس بات میں تم کم ہو ایسے